کہ امام ابو حنیفہ نے کسی آدمی کو دیکھا جو قبروں سے بات کرتا تھا اور امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ مردے سنتے اور اپنا مسلک اور مذہب بتا دیا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے اور چھ سو علماء نے اس قول پر اعتماد کیا اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذاتی رائے کے متعلق فتح کے علاوہ ایک اور کتاب میں بھی ایک روایت ہے مجالس الابرار صفحہ نمبر چار سو بارہ باب و زیارت القبور میں وہ لکھتے ہیں صاحب مجالس الابرار کہ امام ابو حنیفہ پیغمبر اسلام کی خبر پر حاضر ہونے والے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب کوئی وہاں سلام کرے تو قبلہ کی طرف منہ کرے روز اقدس میں موجود قبر مبارک کی طرف منہ نہ کرے یہ مجالس الابرار کا مصنف کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوں اور وہاں سلام کرنا چاہے تو چہرہ اور منہ کس طرف کر لے قبلے کی طرف روزہ کی طرف نہ کرے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مردے تو چھوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنتے یہ مجالس الابرار کا مصنف امام ابو حنیفہ کی رائے نقل کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ بھی سننے والوں میں شمار اس لیے کہ وہ بھی مر تو گئے ہیں وفات تو ہو چکے ہیں ان کو جو زندگی حاصل ہے تمام مردوں کو بھی حاصل ہے وہ برزخی زندگی ہے جس میں رسول اللہ کی زندگی سب سے اونچی ہے لیکن ہے وہ برزخی زندگی جس طرح کی پچھتے حیات الانبیاء میں ہم نے یہ بحث کر دی ہے زندگی ان کی دنیاوی نہیں قبروں سے کوئی تعلق نہیں شرعی قبور کے اندر ہیں اور یہ کتاب مجالس الابرار کے بارے میں اب یہ لوگ کہیں گے کہ مجالس الابرار کوئی کتاب تو نہیں ذرا دیکھ لو اگر دیوبند کو ماننے والے ہو علماء دیوبند میں مفتی کفایت اللہ دیوبندی نے اس مجالس البرار کتاب کی اردو میں ترجمہ کیا کس نے کیا مفتی کفایت اللہ دیوبندی جو مفتی اعظم ہے ہندوستان کا اس زمانے کا اور اب پاکستان میں دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر چودہ کے مولانا حسین احمد نے اس مجالس الابرار کی تزئین اور ترتیب کی ہے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس کی بہت تعریف فرمائی ہے مجالس الابرار کی اور انہوں نے آخر میں لکھا کہ حق کے ذریعے بندوں کی پہچان ہوتی ہے بندوں کی ذریعے حق کی پہچان نہیں ہوتی مجالس الابرار کے خاتمہ چار سو بارہ نمبر صفحہ پر وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانو لوگوں کے ذریعے حق کو مت پہچانو یہ نہ کہو کہ کوئی بڑا آدمی کوئی بات کہتا ہے تم کہتے ہو اچھی بات کہی نہیں بات دیکھو اگر بات اچھی کہتا ہے قرآن کے مطابق کہتا ہے تو کہو کہ یہ آدمی اچھا ہے لیکن اگر کتنا بھی بڑا اور اچھا آدمی ہو بات قرآن کے خلاف کہتا ہے تو کہو کہ یہ بڑا آدمی ہے اس لیے انہوں نے اس کتاب کی یہ تعریف فرمائی کہ مجالس الابرار کا مصنف اگرچہ معلوم نہیں کون ہے لیکن باتیں انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق کی ہیں لہٰذا بہت آلہ شخص ہے اسی طرح ملاحظہ کریں ندائے حق تین صفحہ چوالیس تحقیق انیق فی احوال عالم البرزخ العمیق صفحہ نمبر ایک سو تریپن مجالس الابرار کے مصنف کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنے بھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ملا سعد رومی اس کا مصنف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ملا احمد رومی ہے جو بھی ہے بات قرآن کے مطابق کہی اور مفتی کفایت اللہ وغیرہ نے اس پر اعتماد کیا کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے کہ مردے تو چھوڑو رسول اللہ بھی سننے والوں میں نہیں ہے بلکہ وہ بھی نہیں سنتا اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے اللہ تو ہر کسی چیز کو سنا سکتا ہے وہ تو پتھر اور لکڑی کو بھی سنا سکتا ہے تو کیا پھر تم یہ کہو گے کہ پتھر بھی سنتے ہیں اب ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ اگر سما ان القبر خصوصاً رسول اللہ کی سما کے اگر قائل ہوتے تو کبھی یہ نہ فرماتے کہ سلام کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرو رسول اللہ کی قبر کی طرف مت کرو اور یہ روایت منصل علیہ عند قبری سمیت کہ جو میرے قبر کے قریب درود پڑتا ہے تو میں سنتا ہوں امام ابو حنیفہ کی نزدیک یہ روایت ثابت نہیں اگر وہ اس روایت کو صحیح کہتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ منہ قبر کی طرف نہیں کرو بلکہ قبلی کی طرف کرو معلوم ہوتا ہے امام ابو حنیفہ اس روایت کو صحیح نہیں تسلیم کر دے اور اس کی تشریح ہم آخر میں انشاءاللہ کریں گے کہ یہ روایت کیسی ہے امام صاحب مذکور کا یہ جو حوالہ ہے جو حوالہ ہے یہ اسار مل صفحہ کی نمبر تینتیس پر بھی ہے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ مردوں کے سننے کا قائل تو لہذا یہ بات پتہ چلی کہ قرآن بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں پیغمبر بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں معجزہ کی بات الگ ہے صحابہ بھی اس کا قائل نہیں تابعین بھی قائل نہیں امام بخاری بھی قائل نہیں اور تمام امت کے علماء اور مفسرین نے بھی آیات کے زمن میں لکھا کہ مردے نہیں سنتے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو لہٰذا امام ابو حنیفہ بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں اور اس کے تین حوالہ جات ہم نے سنا دیے اور اس پر چھ سو سے اوپر علماء نے تصدیق کے دستخط ثبت کیے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے اب فقہ حنفی ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں امام صاحب نے تو صاف کہہ دیا کہ مردے سننے والے نہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جی فقہ کی کتابوں نے کیا لکھا ہے تو آئیے فقہ کی کتابیں بھی ٹٹول کر دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اور اس کی فقہ کے ماننے والے افغانستان پاکستان ہندوستان اور دیگر قریبی ممالک میں تقریباً اکثر لوگ فقہ حنفی کی پیروکار ہیں فقہائے احناف مشتحدین اور محققین اکابرین مردوں کے سننے کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے علماء نے تین عنوانات میں یہ مسئلہ اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا پہلے قسم کے عنوان سے دوسرا مردے کو تلقین کے عنوان سے نمبر تین نماز جنازہ کے سلام کے عنوان سے پہلے ہم یمین یعنی قسم کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں چنانچہ عنوان یمین کا مطلب یہ ہے یعنی قسم کے عنوان کا کہ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلان آدمی سے بات نہیں کروں گا پھر اس نے اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کو مخاطب کر کے اس سے بات کی تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹی انہیں یعنی میں نے قسم کہی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا اب تم جب تک زندہ تھے تو میں نے تجھ سے بات نہیں کی لیکن جب تمہاری روح نکل گئی میں نے تجھ سے بات کی کہ کیا بات ہے پتا چلا کہ نہیں مزہ آیا کہ نہیں تو ہمارے مسلک کے علماء لکھتے ہیں کہ اس سے قسم نہیں ٹوٹتی اس لیے کہ مردے میں سننے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے جب مردہ سنتا نہیں تو اس آدمی کا قسم ٹوٹا نہیں لیکن یار لوگوں کا اعتراض ہے جو آج کل کے دیوبندی ہیں جو بریلویت کے پیچھے مر رہے ہیں جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم کب بریلوی بنیں گے کب ہمارے ساتھ پوری امت اس بات پر اتفاق کرے گی کہ بھئی چلو چلتے ہیں بریلی اور شیعہ بنتے ہیں یہ بن گئے ہیں ادھے سے ادھے زیادہ بن گئے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ قسم کا مدار عرف پر ہے جی یہ تو عرف کی وجہ سے قسم نہیں ٹوٹی تو یہ اعتراض بے جا اس لیے ہے کہ فقہائے احناف نے یمین کے علاوہ یہ مسئلہ تلقین میت اور سلام جنازہ میں بھی یہی موقف اختیار کیا ہے اور علت آدم سما کو قرار دیا یعنی انہوں نے اس مسئلے کا جو لب لباب نکالا ہے کہتے ہیں کہ اس آدمی کی قسم اس لیے نہیں ٹوٹی کہ مردہ سنتا نہیں یہ نہیں کہا کہ لم یحس لم یحنس نس بنا انال عرف انہوں نے علت نہیں قرار دی بلکہ عدم سما یعنی مردوں کا نہ سننا اس کی علت قرار دیا تو جب وہ مردوں کا نہ سننا علت قرار دیتے ہیں تو یار لوگوں کا اعتراض بے جا ہے چنانچہ دیکھ رد المحتار فتح شامیہ جل تین صفحہ نمبر آٹھ سو پینتیس پر علامہ محمد الحسکفی لکھتے ہیں فلو قالا پھر آگے لکھتے اوک لم تو کا تقید بالحیات اگر کسی نے قسم کہی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا ایسا ویسا تو یہ قسم ٹوٹنا زندگی میں بات کرنے پر مقید اور متعلق رہے گا جب یہ آدمی مرے گا اور موت کے بعد ہی ان سے بات کرے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اس لیے کہ مردہ نہیں سنتا آگے محمد ابن عابدین شامی رد المحتار تین صفحہ نمبر آٹھ سو چھتیس پر اسی پر بحث کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کلام و فلی ان المقصود منہ الفہام وافی کہتے ہیں کہ بات کرنے سے مقصود سمجھانا ہوتا ہے اور مردہ سمجھنے کا قابل نہیں اس لیے کہ موت کی وجہ سے وہ سنتا نہیں تو سمجھے گا خاک در مختار کی مذکورہ عبارت اس پر امام تحتاوی الحنفی مزید تشریح کرتے ہیں وہ تحتاوی اعلی در جلدو دو نمبر تین سو بہاسی پر لکھتے ہیں او کلم تقید بالحیات المقصود من والموت لا يسمع امام تختاوی لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا تو اس کی یہ قسم زندگی تک محدود رہے گی موت کے بعد اگر اس نے ان سے بات کی تو اس کا قسم نہیں ٹوٹی گا اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں صاحب ہدایہ ہدایہ جلدو صفحہ نمبر ایک سو ننانوے اور صفحہ نمبر پانچ سو چار پر لکھتے ہیں ہدایا فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے ساری لوگ ان کو سارے لوگ ان کو جانتے ہیں مگر موریوں نے اپنے شاگردوں کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ مسئلہ صرف بخاری اور مسلم میں ہے اور کہیں نہیں بخاری اور مشکات میں ہے حالانکہ یہ مسئلہ فقہ کی ہر کتاب میں ہے قرآن کے علاوہ قرآن میں بھی ہے لیکن قرآن کو تو یہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ مانتے ہیں صرف بخاری اور مشکات کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں خبر واحد ہے جو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن دوسری کتابوں میں انہوں نے یہ مسئلہ چھپا دیا ہے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں جلدو دو ایک سو ننانوے اور پانچ سو چار پر المقصود من الکلام الفہام والموت موتو کہتے ہیں کہ یہ قسم زندگی پر محدود اس لیے رہے گا کہ بات نہ کرنے سے مقصد مرد آدمی کو سمجھانا ہے اور مردہ سمجھتا نہیں کیوں اس لیے کہ سنتا نہیں اس عبارت ہدایہ کی اس عبارت پر امام ابن الحمام جو مشتحد فی المذہب ہے وہ فتح القدیر کے اندر اس عبارت پر لکھتے ہیں يَسْمَعُ فلا یف کہتے ہیں کہ موت سمجھنے کا منافی ہے اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں جب سنتا نہیں تو سمجھتا ہی نہیں یہ فتح القدیر نے لکھا ہے یہ تقریباً پانچواں حوالہ ہوا فقہ حنفی کا چھٹا حوالہ دیکھو فتح القدیر ہی میں جلد پانچ صفحہ ایک سو پچانوے پر ایک اور جگہ لکھتا ہے الموت لیسا لے لعدم السما کا میں سما نہیں یہ حوالہ جو پہلے گزر گیا یہ جلد پانچ صفحہ ایک سو پچانوے پر ہے لیکن جلدو ایک سو چار پر لکھتا ہے الموت وزال سما کہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ سمجھنے کا منافی ہے اس لیے لیاد آدمی سما مردہ سنتا نہیں یہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کا چھٹا حوالہ ہے تقریباً ساتواں حوالہ دیکھو کفایا جو ہدایہ کی شرح ہے وہ جیل دو صفحہ نمبر ایک سو بیالیس پر لکھتے ہیں ان المقصود من الکلام الافہام وزا بالاستماع وزا لا يتحقق بعد الموت کسی سے بات کا مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھانا اور سمجھانا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ سنے اور مرنے کے بعد مردے کا سننا متحقق نہیں وہ سنتا نہیں لہذا سمجھتا نہیں یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ساری دنیا کے حالات کا ان کو پتا ہے ہمارے امان ان کے پاس جاتے ہیں ان پر پیش کیے جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر سے حلوہ صدقہ ہوا میرے گھر سے آج فلان چیز نکلی اللہ اکبر انہوں نے مردوں کو اللہ کا درجہ دیا جس طرح اللہ سب کو جانتا ہے اس طرح ان لوگ ان کا خیال ہے کہ مردی بھی جانتے ہیں اور ان جیتا جاتا مسلمانوں کو جن کا سر اللہ کے علاوہ بادشاہ کے درباروں میں نہیں جھکتا تھا ان بے دین نے ان معزز سروں کو پیشانیوں کو ہر خبر پر ہر مردہ کے سامنے جھکا دیا اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ساری دنیا سے ڈرتے ہیں پہلے مسلمانوں سے ساری دنیا ڈرتی تھی حالانکہ مسلمان اتنے تھے قلیل تھے کھم تھے تین سو تیرہ تھے ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی لیکن آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا شرکیہ بنا دیا گیا مسلمانوں کا عقیدہ اللہ پر تھا انہوں نے مردوں پر بنا دیا انہوں نے قبروں کے سامنے ان کو جھکا دیا انہوں نے پیروں کے سامنے ان کو جھکا دیا انہوں نے مولیوں کے سامنے ان کا سر نگون کیا انہوں نے اور تو چھوڑو جنڈیوں اور شہیدوں کے پرچموں کے نیچے ان کو جھکا دیا تو آج مسلمان اتنا زلیل ہو گیا کہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر ہم نے رب العالمین کے کلام کو چھوڑ دیا ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا صرف تلاوت تک محدود کیا لوگ حفظ کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور اسی قرآن کے خلاف چلتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اتنا ذلیل کر دیا و من آ رضان ذکری فن معیشت يَوْمَ الْقِيَامَةِ رتیا اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کریم سے میری یاد سے منہ موڑتے ہیں اس کا معنی اور ترجمہ نہیں سیکھتے اس کی زندگی تنگ کر دوں گا آج دیکھو ساری مسلمانیت سارے مسلمانوں کی زندگی آتنگ ہیں ساری دنیا سے ڈرتے ہیں ایٹم بم کے باوجود انڈیا سے ہم ڈرتے ہیں ایٹم بم کے باوجود امریکہ کے ہم غلام ہیں ایٹم بم کے باوجود برطانیہ کے ہم غلام ہیں یہ کیوں اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہم قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں ہم گھنٹوں کے گھنٹوں مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مولویوں نے پکے مسلمانوں کو مشرق بنا دیا آج مشرق کا لفظ اتنا عام ہو گیا اتنا عام کہ تم کسی پر مشرق کا اطلاق کرو گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ کتنے مشرق ہیں دنیا میں اور مسلمان مشرق کے لفظ سے نفرت کرتا ہے اور شرک سے نفرت نہیں کرتا اللہ کے بندے مشرق کا لفظ اس سے نفرت مت کرو شرک سے نفرت کرو تو مشرق خود بخود نہیں کہلاؤ گے جب تم کام شرک کا کرو گے تو مشرق تو کہلاؤ گی اگر میں تمہیں نہ کہوں اللہ بھی تمہیں کہے گا اکثرهم اکثر الا وهم مشرق اللہ نے فرمایا ہے اللہ اکبر تو ساتواں حوالہ کفایا کا ہوا آٹھواں حوالہ بنایا امام بدر الدین آئینی ہدایہ کی شرح میں لکھتے ہیں اسی بحث کے اندر وہ کہتے ہیں ان المراد من الکلام الاسماع والمیت ليس باهل للاسماع الا ترى الى قوله انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور وہ فرماتے ہیں کیونکہ کلام سے مراد ہوتا ہے سنانا اور میت میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کو کوئی بات سنائی جا سکے وہ دیکھتے نہیں اللہ کا ارشاد کو کہ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتا جب رسول اللہ مردوں کو نہیں سنا سکتا تو دیگر لوگ کیا سنائیں گے پھر دیگر لوگوں کی بات کیا سنیں گے کبھی نہیں سنیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہیں کتنے بڑے درجے کے عالم امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے ہم نے تو ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ مردے سنتے ہیں قرآن کی آیت نہیں ہے تمہارے پاس تو ذرا مرد بن جاؤ امام ابو حنیفہ سے حوالہ پیش کرو ان کے پاس نہیں تھا ہم نے پیش کیا پھر ہم نے کہا کہ فقہ کی کتابوں کا حوالہ پیش کرو ان کے پاس نہیں تھا ہم نے دے دیا کہ نہیں سنتے اب دیکھو امام محمد رحمہ اللہ کا حوالہ جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے وہ الجامع الصغیر صفحہ چورتر الجامع الکبیر صفحہ تریتر پہ لکھتے ہیں رجل قال عبده حر ان کلم فلانا فہذا دون الموت کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں نے فلان سے بات کی تو میرا فلان غلام آزاد ہو تو امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ زندگی تک یہ قسم محدود رہے گا اگر موت کے بعد اس نے اس مردے سے بات کی تو اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں یہ امام محمد کہتے ہیں کنز الدقائق جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر پر قسم کے متعلق یہی بات لکھتے ہیں جو فقہا نے لکھی ہے کہ اگر کسی نے قسم کہی کہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا تو زندگی پر مقید رہے گا موت کے بعد بات کرے گا تو ہانس نہیں ہوگا اس لیے کہ مردہ نہیں سنتا بحر الرائق میں امام ابن نجیم مصری الحنفی جل چار صفحہ تین سو تریسٹھ پر یہی بات لکھتا ہے علامہ محمد طاہر بن عبد الرشید البخاری یہی بات خلاصۃ الفتاوہ جل چار صفحہ نمبر ایک سو تریالیس پر لکھتے ہیں علامہ تحتاوی شرح مراک الفلاح صفحہ نمبر تین سو ست پر یہی بات لکھتے ہیں امام سرخسی المبسود جتنو صفحہ نمبر نو سو آٹھ اس پر یہی حوالہ دیتے ہیں تقریباً چودہ حوالے ہم نے دے دیے پندرواں حوالہ دیکھو مجمع الانہور شرح ملتق ابہر ایک صفحہ نمبر چار سو پچپن پر قسم کے عنوان میں تقریباً سب نے یہی لکھا ہے کہ بات کرنے سے مقصد سمجھانا ہے اور سمجھنا سننے پر موقوف ہے لہذا مردہ سنتا نہیں تو سمجھتا نہیں جب وہ سمجھتا اور سنتا نہیں تو اس کی قسم ٹوٹی نہیں یہ قسم کے عنوان سے اور علماء نے تصریح کی کہ لیے ان لا یا اس لیے حالث نہیں ہوتا کہ مردہ نہیں سنتا یہ نہیں کہا کہ اس لیے کہ عرف ہے اور یہ ظالم لوگ عوام سے کیا کہتے ہیں یہ عرف کے بنا پر ایسا ہوتا ہے خدا کے بندو آخر تمہیں شرک کی پڑی کیا ہے کیوں تم شرک کے اتنے شوقین ہو اب تم کہو گی کہ بھئی مردوں کا سننا کہاں کا شرک ہوا یہاں کا شرک ہوا کہ تم کہتے ہو کہ سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جب سنتے ہیں تو لازمان مدد بھی کرتے ہیں جب سنتے ہیں تو ہم جا کر ان سے فریاد بھی کریں گے تو ساری شرکیات کی بنیاد تو یہی ہوئی رسول اللہ کا زمانہ اس زمانے پہ قیاس مت کرو آگے اشرف علی رحمہ اللہ کی عبارتیں آئیں گی انہوں نے جو لکھا ہے زبردست لکھا ہے جس وقت رسول اللہ موجود تھے صحابہ نے قرآن پڑھا تھا سب قرآن سے واقف لوگ تھے اس وقت لوگوں کو یہ کہنا کہ ایسا ہے ایسا نہیں ہے وہ الگ بات ہے آج کل لوگوں کو یہ کہنا کہ مردے سنتے ہیں یہ الگ بات ہے دوسرا عنوان تنقین المیت امام ابن حبان اور موارد الزمان صفحہ نمبر سات سو انیس پر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتاکم لا من کان آخر کلامی لا الموت دخل الجنہ یا دخل یوم من الدہر کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اس لیے کہ جس مردے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا اس حدیث جیسے مضامین کی وجہ سے سنت میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں موتاکم کے الفاظ حقیقت پر محمول ہے لہذا ان کا موقف یہ ہے کہ قبر پر مردے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر پر اس کو کہو کہ پڑھو پڑھو لا الہ الا جس طرح کی ایک ویڈیو میں علامہ طاہر القادری صاحب علامہ اس لیے بولتے ہیں کہ پھر دنیا والے ان کو جانتے نہیں علامہ بنا ہوا ہے ابھی بنا بنایا علامہ ہے وہ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کسی قبر کے اوپر کڑا ہے اور لوگ بھی کڑے ہیں اور قبر والے کو کہتے ہیں پھڑو پھڑو لا الہ الا اللہ <laughs> اعلاء السنن میں علامہ ظفر احمد عثمانی جلد آٹھ صفحہ نمبر دو سو گیارہ پہ لکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا موقف ہے جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور ان کو قبر کے اوپر کہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ میں نہیں کہتا علامہ ظفر احمد عثمانی اشرف علی تانوی دونوں علاو سنن جلد آٹھ صفحہ دو سو گیارہ پہ لکھتے ہیں کہ شیوں کا مسلک ہے اور اختلاف جو ہے میں نے چند سیکنڈ پہلے میری زبان سے نکل گیا کہ اہل سنت میں اختلاف ہے یہ میں نے غلط کہا اہل سنت میں اختلاف نہیں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف اہل سنت موت کے بعد تلقین کے قائل نہیں اور شیعہ مرنے کے بعد تلقین کے قائل ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں یہ ان کا موقف ہے آج کل سنی مکمل کا مکمل شیعہ بن گیا ہے کچھ دیگر محققین کا خیال ہے کہ کم کے اندر جو لفظ حدیث میں آیا ہے اس میں حقیقت متاثر ہے کیونکہ مردہ کو قبر میں تلقین کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں لہٰذا یہاں مجاز مراد ہے یعنی اس سے موتاکم سے مراد ہے الزی خاروبا من الموت یعنی احناف کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو مر رہا ہے اس کی جان کنی کا عالم ہے اور اس کی روح نکل رہی ہے ابھی سمجھ رہا ہے غرغرے سے پہلے تو اس کو لا الہ الا اللہ کہو اس لیے کہ اس وقت سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے موتاکم سے رسول اللہ کی مراد یہاں حقیقت متاثر ہے قربہ من الموت یعنی قریب المرک شخص مراد ہے دیکھیے امام برحان الدین المرغنانی ہدایہ کے اندر جلد ایک صفحہ ایک سو اٹھتر پہ لکھتے ہیں وَلُقِّنَ شَهَادَتَيْن لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَتَ اللَّهِ الٰهَ إِلَّا اللَّهِ پھر آخر میں لکھتے ہیں وَالْمُرَاد بِالْمَوْتَى الَّذِي قَرُبَ مِنَ الْمَوْتِ کہتے ہیں کہ مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھو مگر یہاں مردوں سے مراد قریب الموت ہے جب مرا نہیں ہے جنکنی کے عالم میں ہے اس حالت میں اس کو لا الہ الا اللہ کہو اس لیے کہ اس کے بعد وہ سنتا یہ ہدایہ لکھتا ہے آخر آخر فقہ کی کون سی کتاب تم مانو گے ارمان افسوس عوام نے اپنی مولیوں کو پہچانا نہیں ورنہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے یہ لوگ اگر ان کے دجل و فریب کا ان کو پتا چلے ہدایہ کا محشی مولانا عبدالحی لکھنوی مذکورہ صفحہ کی حاشیہ نمبر چھ میں والمراد الزی پر لکھتا ہے جو ہدایہ نے لکھا ہے الزی قربہ من الموت اس کے اوپر وہ لکھتا ہے دفع توہم من يتوهم ان المراد به قراءة تلقین على القبر كما ذهب اليه بعض کہتے ہیں کہ مراد بیان کرنے میں وہم کا ازالہ ہوا شاید کوئی یہ گمان کرے کہ تلقین سے مراد قبر پر تلقین ہوگی جیسے کہ بعض لوگ یعنی شیعہ کہتے ہیں روافظ ملاحظہ کرے عنایہ شرح ہدایہ علی حامش فتح القدیر جلدو صفحہ نمبر اٹھاسٹھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قبر کے اوپر تلقین اور قبر کو باتیں کرنا اور قبر کے اوپر ان کو پکارنا یہ شیعوں کا مسلک ہے پوری دنیا نے جو شیعہ کو کافر کہا وہ شی وہ مردوں کے سننے کا قائل ہو جائے وہ مردوں سے مانگنے کا قائل ہو جائے شیعہ موت کے بعد تلقین کا قائل ہو جائے شیعہ مردوں سے مانگنے کا قائل ہو جائے تو کافر بنتا ہے اور تو جب مردوں سے ساری دنیا کو منگواتا پھر رہا ہے تو کافر نہیں بنے گا اس لیے کہ تمہارے ایمان پر کیل ٹون سے گئے ہیں شرم کی بات ہے جس بات پر شیعہ کافر ہوتے ہیں تو تم وہ بات کیسے کرتے ہو یار جو مردوں کے سننے کے ساتھ ساتھ ان سے ماننے کا قائل ہے کہ مردہ پہنچتا ہے مدد کرتا ہے سنتا بھی ہے اور امداد بھی کرتا ہے اور فیض بھی دیتا ہے تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ توڑا ہی ہے یہ تو کفار اور شیوں کا عقیدہ ہے پورا قرآن اس کے مخالف ہے مگر قرآن پڑھنے والا ہے کہاں مولویوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے تو عوام سے کیا گیا یہ ہم جو دیگر کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں مجبوراً دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ قرآن کو تھوڑا ہی مانتے ہیں ان کو دیگر کتابوں کا حوالہ دے کر تب مانیں گے امام ابو حنیفہ کا حوالہ دے دو دیگر فقہا کا حوالہ دے دو تب مانیں گے اس کا حوالہ نہیں دو گے تو نہیں مانیں گے اللہ اکبر علامہ ابن الحمام صاحب ہدایہ کی عبارت کی تشریح یوں کرتے ہیں فتح القدیر جلدو صفحہ ایک سو چار ہدایہ کی شرح ہے وہ کہتے ہیں وعندی انا مبنا ارتکاب و حاضر مجاز ہونا عند اکثر و مشائخنا ہوا ان المیت لا اسم عندهم وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہاں اس مقام میں ہمارے اکثر مشائق حنفیہ نے مجاز مراد اس لیے لیا کہ ان کے نزدیک مردے نہیں سنتے کہتے ہیں لکیم موتاکم کے اندر موتا سے قریب المرگ ہمارے فقہا اور علماء نے اس لیے لیا کہ ہمارے فقہا اور علماء کی نزدیک مردوں کا سننا ثابت نہیں علامہ شیخ نظام اور دیگر پانچ سو علماء فتح عالمگیریہ میں لکھتے ہیں جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو ستاون وہ لکھتے ہیں وہ سورت التلقین ان یقال فی حالت نظار قبل الغرغرت جہرن وہو یسمع اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ولا یقال له قل و اما تلقین بعد الموت فلا یلقن عندنا فی ظاہر الروایت قضا فی العینی شرح ہدایہ و معراج الدرائے کہتے ہیں کہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کی روح نکل رہی ہو غرغرے کے حالت سے پہلے پہلے جہرن اس کے سامنے اشہد اللہ الہ الا کہو تاکہ